کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے پاک ہے اس کی ذات وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے تمہارے پاس اس بات کی ذرا بھی کوئی دلیل نہیں ہے کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں